Oh ہے مسیح میرا قبیلہ لوگو میرے آقا میرے سردار ہے عیسیٰ حقیقت سے اٹھاتا ہوں میں پردہ لوگو میرا حسین ہے عیسا کا مسیح لوگو امام وقت کا میں انتظار کرتا ہوں حلب کے دیر میں لمحے شمار کرتا ہوں یقین ہے یہ میرا جب گے میں ان کے قدموں میں گر کر صدا لگاؤں گا تم بے مولا کہ تم کو سناتا ہوں واقعہ ایسا میری حیات میں ایسا بھی وقت آیا تھا بلک تھا اور امید نہ تھی کوئی مجھے حضور پاک نے یہ بات خود کہی تھی مجھے لوہے محفوظ کی تحریر بھی سنائی مجھے مگر حسین نے اس دم پہ سر دیے تھے مجھے ایک نہیں ساتھ نگی نے عطا کیے تھے مجھے یہ احسان بڑا بناؤں کیسے بھلا یہ بات ان سے کہوں گا کہ فرض ہے یہ میرا تم بے مولا حلب میں پہنچا یا حسین سے لرزتی تھی فضا نیند سے مجھ کو جگا کر میری زیادہ نے کہا خواب سے جاگو کے پھٹتا ہے کلے جا میرا کون کرتا ہے تڑپ کر گریا کون کہتا ہے یہ بابا بابا خواب غفلت سے اٹھا اور میں نے یہ کہا ایسا لگتا ہے چلے آئے میرے گھر مولا تم بے مولا کے آواز جرس جان بے دہلیز گیا میری آنکھوں کو نظر آیا قیامت کا سما کیا کہوں میں نے کن آنکھوں سے وہ منظر دیکھا میرے چند اسیروں کو کھلے سر دیکھا کتنے سورج تھے جنہیں نو کے سنا پر دیکھا میں نے ایک چھوٹا سا سر دل کو پکڑ کر دیکھا ایک سر پر نہیں موجود ردا ایک سر و حیا سے ہے جھکا ایک رہوار کی گردن میں بندھا ایک سر پر سر نو کے نیزا دیکھ کر کافلا میں آہو بکا کہیں دیکھے ہیں ایسے چہرے ایسے نورانی بشر تو مباہلے میں ہی تھے یا خدا نے زپ جو سر ہیں یہ وہ لوگ نہ ہو وہ جو اولاد پیمبر ہیں یہ وہ لوگ نہ ہو جن کی تعریف میں انجیل میں بھی جملے ہیں وہ جو چاہیں تو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں یقین ہے یہ میرا جب آئیں گے مولا میں ان کے قدموں میں گر کر صدا لگاؤں گا ستم گاروں کا اس سر پہ لگا تھا پہرا ڈرتے ڈرتے جو میں نزدیک گیا نیزہ برداروں سے میں نے پوچھا یہ جو خون ہوتا ہے سر کیا ہے زہرا کا پسر پہرا داروں نے کہا ہے یہ باغی بخدا حاکم شام نے ہے اس پہ انعام رکھا اس کے حامی نہ بنو تو اس کے حامل کا ہے مرنا واجب میں پریشان ہوا اور یہ کہنے لگا ایک شک ہے میرے دل میں ذرا پوچھوں اسے ایک لمحے کے لیے بات میں کر لوں اسے مجھے اس سے ملا دو جتنے کی مد ہے لگا دو ایک شب کے لیے سر سے اپنے پہرے کو ہٹا دو جب اجازت ملی پھر دل کو میرے آیا کرا میں نے دل ہم بھی سپاہی کو دیے تیس ہزار میں ہوں گھر پہنچا میں نے اس سر سے کہا مجھ کو بتا بتاؤ کون کون ہو ہو تم بتاؤ تم میں یہ بول کہ تیرا جرم ہے کیا وہ یہ بولا کہ محمد سے وفا میں یہ بولا کہ تیرا نام ہے کیا وہ یہ بولا مجھے پہچان ذرا تیرا مہمان ہوں میں تیرا مہمان ہوں میں نبھانے تفلی کا وعدہ لے کے سب اپنا میں کندا تیرے گھر آ گیا راہے میں پیمبر کا جگر ہوں راہب میں ہی زہرا کا پسر ہوں راہب جس نے بیٹے تجھے بخشے وہ سخی ہوں راہ بخدا میں ہی حسین ابن علی ہوں راہ کربلا میں جو ستم ٹوٹے بتاتا ہوں تجھے اپنے بیٹوں کا بھی مقل میں سناتا ہوں تجھے میرے میرے کو لہو دلوایا ہائے کا جدا یہ انتہا ہے کہ اس پہ رحم نہ کھایا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیاں تھام کے دل رونے لگا اور آدھا کو سر شاہ بھی واپس نہ کیا ایک ایک کر کے کیے ساتوں پہ سر شہ پہ فدا اصلا نازمی میسم ہے وہ موجود جگہ سر جہاں مولا حسین ابن علی کا تھا رکھا در راہب ہے جہاں کرنا محسوس وہاں خوجتی رب فضاؤں میں ہے راجب کی صدا تم بے مال